استغفار سے کبیرہ گناہ معاف حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ دعا پڑھے استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہو جو کہ کبیرہ گناہ ہے عن زید رضی اللہ عن انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر اللہ له وان كان فر من الزحف